پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الف لام را یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں کیا لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر ہم یہ وہی نازل کر دیں کہ لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ اور صاحبان ایمان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں بلند ترین درجہ ہے مگر یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے وہ تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والا نہیں ہے وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی عبادت کرو کیا تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے اسی کی طرف تم سب کی باز گشت ہے یہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہی خلقت کا آغاز کرنے والا ہے اور واپس لے جانے والا ہے تاکہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو عادلانہ جزا دے سکے اور جو کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے تو گرم پانی کا مشروب ہے اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب بھی ہے اسی خدا نے آفتاب کو روشنی اور چاند کو نور بنایا ہے پھر چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ ان کے ذریعے برسوں کی تعداد اور دوسرے حسابات دریافت کر سکو یہ سب خدا نے صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ صاحبان علم کے لیے اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے بے شک دن رات کی آمد و رفت اور جو کچھ خدا نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں صاحبان تقوی کے لیے اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور زندگانی دنیا پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری آیا سے غافل ہیں یہ سب وہ ہیں جن کے امال کی بنا پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے خدا ان کے ایمان کی بنا پر اس منزل کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا جہاں نعمتوں کے باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہاں ان کا قول یہ ہوگا کہ خدایا تو پاک اور بے نیاز ہے اور ان کا تحفہ سلام ہوگا اور ان کا آخری بیان یہ ہوگا کہ ساری تعریف خدا رب العالمین کے لیے ہے اگر خدا لوگوں کے لیے برائی میں بھی اتنی ہی جلدی کر دیتا جتنی یہ لوگ بھلائی میں چاہتے ہیں تو اب تک ان کی مدت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہم تو اپنی ملاقات کی امید نہ رکھنے والوں کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ یوں ہی ٹھوکریں کھاتے پھرے انسان کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے کروٹے بدلتے ہم کو پکارتا ہے اور جب ہم اس نقصان کو دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے کبھی کسی مصیبت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا بے شک زیادتی کرنے والوں کے اعمال یوں ہی ان کے سامنے آراستہ کر دیے جاتے ہیں یقیناً ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کو ہلاک کر دیا اور جب انہوں نے ظلم کیا اور ہمارے پیغمبر ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ایمان نہ لا سکے ہم اسی طرح مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے تم کو روئے زمین پر ان کا جانشین بنا دیا تاکہ دیکھیں کہ اب تم کیسے اعمال کرتے ہو اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اسی کو بدل دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی طرف سے بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے میں تو صرف اس امر کا اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف وہی کی جاتی ہے میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر خدا چاہتا تو میں تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا اور تمہیں اس کی اطلاع بھی نہ کرتا آخر میں اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک مدت تک رہ چکا ہوں تو کیا تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کی آیتوں کی تکزیب کرے جبکہ وہ مجرمین کو نجات دینے والا نہیں ہے اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم تو خدا کو اس بات کی اطلاع کر رہے ہو جس کا علم اسے آسمان و زمین میں کہیں نہیں ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے اور ان کے شرک سے بلند و برتر ہے سارے انسان فطرتن ایک امت تھے پھر سب آپس میں الگ الگ ہو گئے اور اگر تمہارے رب کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو یہ جس بات میں اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام غیب کا اختیار پروردگار کو ہے اور تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں اور جب تکلیف پہنچنے کے بعد ہم نے لوگوں کو ذرا رحمت کا مزہ چکھا دیا تو فوراً ہماری آیتوں میں مکاری کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا تم سے تیز تر تدبیریں کرنے والا ہے اور ہمارے نمائندے تمہارے مکر کو برابر لکھ رہے ہیں وہ خدا وہ ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں تھے اور پاکیزہ ہوائیں چلیں اور سارے مسافر خوش ہو گئے تو اچانک ایک تیز ہوا چل گئی اور موجوں نے ہر طرف سے کھیرے میں لے لیا اور یہ خیال پیدا ہو گیا کہ چاروں طرف سے کھر گئے ہیں تو دین خالص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اگر اس مصیبت سے نجات مل گئی تو ہم یقیناً شکر گزاروں میں ہو جائیں گے اس کے بعد جب اس نے نجات دے دی تو زمین میں ناحق ظلم کرنے لگے انسانوں یاد رکھو تمہارا ظلم تمہارے ہی خلاف ہوگا یہ صرف چند روزہ زندگی کا مزہ ہے اس کے بعد تم سب کی باز گشت ہماری ہی طرف ہوگی اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے زندگانی دنیا کی مثال صرف اس بارش کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا پھر اس سے مل کر زمین سے وہ نباتات برآمد ہوئیں جن کو انسان اور جانور کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے سزازار سے اپنے کو آراستہ کر لیا اور مالکوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ اب ہم اس زمین کے صاحب اختیار ہیں تو اچانک ہمارا حکم رات یا دن کے وقت آ گیا اور ہم نے اسے بالکل کٹا ہوا کھیت بنا دیا گویا اس میں کل کچھ تھا ہی نہیں ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو مفصل طریقے سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو صاحب فکر و نظر ہے اللہ ہر ایک کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے نیکی بھی ہے اور اضافہ بھی اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی اور نہ ذلت وہ جنت والے ہیں اور وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کے لیے ہر برائی کے بدلے ویسی ہی برائی ہے اور ان کے چہروں پر گراہوں کی سیاہی بھی ہوگی اور انہیں عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا ان کے چہرے پر جیسے سہ رات کی تاریخی کا پردہ ڈال دیا گیا ہو وہ اہل جہنم ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جس دن ہم سب کو اکٹھا جمع کریں گے اور اس کے بعد شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکا سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرو اور پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے اب خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے اس وقت ہر شخص اپنے گزشتہ اعمال کا امتحان کرے گا اور سب مولا برحق خدا بند تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹا دیے جائیں گے اور جو کچھ افطرا کر رہے تھے وہ سب پھٹک کر گم ہو جائے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے کون رسک دیتا ہے اور کون تمہاری سماعت و بسارت کا مالک ہے اور کون مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور کون سارے امور کی تدبیر کرتا ہے تو یہ سب یہی کہیں گے کہ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے تو پھر اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو وہی اللہ تمہارا برحق پالنے والا ہے اور حق کے بعد ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم کس طرف لے جائے جا رہے ہو اسی طرح خدا کا عذاب فاسقوں کے حق میں ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ ذرا پوچھئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو خلقت کی ابتدا کرے اور پھر دوبارہ اسے پلٹا سکے اور پھر بتائیے کہ اللہ ہی مخلوقات کی ابتدا کرتا ہے اور وہی انہیں پلٹاتا بھی ہے تو تم آخر کدھر چلے جا رہے ہو کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو حق کی ہدایت کر سکے اور پھر بتائیے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت کرتا ہے اور جو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ واقع قابل اتباع ہے یا جو ہدایت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے مگر یہ کہ خود اس کی ہدایت کی جائے تو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیسے فیصلے کر رہے ہو اور ان کی اکثریت تو صرف خیالات کا اتباع کرتی ہے جبکہ گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بے شک اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے اور یہ قرآن کسی غیر خدا کی طرف سے افطرا نہیں ہے بلکہ اپنے ماں سبق کی کتابوں کی تصدیق اور تفصیل ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے پیغمبر نے گڑ لیا ہے تو کہہ دیجئے کہ تم اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ اور خدا کے علاوہ جسے چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو در حقیقت ان لوگوں نے اس تکزیب کی ہے جس کا مکمل علم بھی بھی نہیں نہیں ہے ہے اور اس کی تعویل ان ان کے کے پاس آئی اسی طرح پہلے والوں نے بھی تکزیب کی تھی اب دیکھو کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے ان میں بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض نہیں مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کریں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے تم میرے عمل سے بری اور میں تمہارے آماز سے بیزار ہوں اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بظاہر کان لگا کر سنتے بھی ہیں لیکن کیا آپ بہروں کو بات سنانا چاہتے ہیں جبکہ وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور ان میں کچھ ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں چاہے وہ کچھ نہ دیکھ پاتے ہوں اللہ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں جس دن خدا ان سب کو محشور کرے گا اس طرح کے جیسے دنیا میں صرف ایک ساتھ ٹھہرے ہوں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے یقیناً جن لوگوں نے خدا کی ملاقات کا انکار کیا ہے وہ خسارے میں رہے اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے اور ہم نے جن باتوں کا ان سے وعدہ کیا ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں انہیں تو بہرحال پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے اس کے بعد خدا خود ان کے اعمال کا گواہ ہے اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے اور جب رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان آدلانہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے نقصان و نفع کا بھی مالک نہیں ہوں جب تک کہ خدا نہ چاہے ہر قوم کے لیے ایک مدت معین ہے جس سے ایک ساتھ کی بھی نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس کا عذاب رات کے وقت یا دن میں آ جائے تو تم کیا کرو گے آخر یہ مجرمین کس بات کی جلدی کر رہے ہیں تو کیا تم عذاب کے نازل ہونے کے بعد ایمان لاؤ گے اور کیا اب ایمان لاؤ گے جبکہ تم عذاب کی جلدی بچائے ہوئے تھے اس کے بعد ظالمین سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشگی کا مزہ چکھو کیا تمہارے امال کے علاوہ کسی اور چیز کا بدلہ دیا جائے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ عذاب برحق ہے تو فرما دیجئے کہ ہاں بے شک برحق ہے اور تم خدا کو آجز نہیں بنا سکتے اگر ہر ظلم کرنے والے نفس کو ساری زمین کے خزینے مل جائیں تو وہ اس دن کے عذاب کے بدلے دے دے گا اور عذاب کے دیکھنے کے بعد اندر اندر نادم بھی ہوگا لیکن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا جائے گا یاد رکھو کہ خدا ہی کے لیے زمین و آسمان کے کل خزانے ہیں اور آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کا وعدہ برحق ہے اگرچہ لوگوں کی اکثریت نہیں سمجھتی ہے وہی خدا حیات و موت کا دینے والا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا ایوہن ناس تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا کا سامان اور ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت قرآن آ چکا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ قرآن فضل و رحمت خدا کا نتیجہ ہے لہٰذا جمع کیے ہوئے اموال سے کہیں زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا نے تمہارے لیے رزق نازل کیا تو تم نے اس میں بھی حلال و حرام بنانا شروع کر دیا تو کیا خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم خدا پر افطرا کر رہے ہو اور جو لوگ خدا پر چھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے اللہ انسانوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حال میں رہیں اور قرآن کے کسی حصے کی تلاوت کریں اور اے لوگوں تم کوئی عمل کرو ہم تم سب کے گواہ ہوتے ہیں جب بھی کوئی عمل کرتے ہو اور تمہارے پروردگار سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ دور نہیں ہے اور کوئی شے ذرے سے بڑی یا چھوٹی ایسی نہیں ہے جسے ہم نے اپنی کھلی کتاب میں جمع نہ کر دیا ہو آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء خدا پر نہ خوف تاری ہوتا ہے اور نہ وہ محزون اور رنجیدہ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے ہیں ان کے لیے زندگانی دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر بشارت اور خوشخبری ہے اور کلمات خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اور یہی در حقیقت عظیم کامیابی ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو عزت سب کی سب صرف اللہ کے لیے ہے وہی سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اور کائنات ہے اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں یہ صرف اپنے خیالات کا اتباع کرتے ہیں اور یہ صرف اندازوں پر زندگی گزار رہے ہیں وہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کر سکو اور دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے اور اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے اور اس کے لیے زمین و آسمان کی ساری کائنات ہے تمہارے پاس تو تمہاری بات کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کیا تم لوگ خدا پر وہ الزام لگاتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کہہ دیجئے کہ جو لوگ خدا پر چھوٹا الزام لگاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس دنیا میں تھوڑا سا آرام ہے اس کے بعد سب کی باز گشت ہماری ہی طرف ہے اس کے بعد ہم ان کے کفر کی بنا پر انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ و وسلم ان کفار کے سامنے نوح کا واقعہ بیان کریں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہارے لیے میرا قیام اور آیات الہیہ کا یاد دلانا سخت ہے تو میرا اعتماد اللہ پر ہے تم بھی اپنا ارادہ پختہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بلا لو اور تمہاری کوئی بات تمہارے اوپر مخفی بھی نہ رہے پھر جو جی چاہے کر گزرو اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو پھر اگر تم انحراف کرو گے تو میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتا ہوں میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے اطاط گزاروں میں شامل رہوں پھر قوم نے ان کی تقزیب کی تو ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا اور اپنی آیات کی تکزیب کرنے والوں کو ڈبو دیا تو اب دیکھیے کہ جن کو ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے مختلف رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے اور وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے لیکن وہ لوگ پہلے کے انکار کرنے کی بنا پر ان کی تصدیق نہ کر سکے اور ہم اسی طرح ظالموں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد اور اس کی کی جماعت طرف موسا اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر کر بھیجا تو ان ان لوگوں نے بھی بھی انکار دیا اور وہ سب مجرم لوگ تھے پھر جب موسا کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے موسا نے جواب دیا کہ تم لوگ حق کے آنے کے بعد اسے جادو کہہ رہے ہو کیا یہ تمہارے نزدیک جادو ہے جبکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے ان لوگوں نے کہا کہ تم یہ پیغام اس لیے لائے ہو کہ ہمیں باپ دادا کے راستے سے منحرف کر دو اور تم دونوں کو زمین میں حکومت و اقتدار مل جائے اور ہم ہرگز تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں اور پھر اون نے کہا کہ تمام ہوشیار ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو پھر جب جادوگر آ گئے تو موسا نے ان سے کہا جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو پھر جب ان لوگوں نے رسیوں کو ڈال دیا تو موسا نے کہا جو کچھ تم لے آئے ہو یہ جادو ہے اور اللہ اس کو بیکار کر دے گا وہ مفسدین کے عمل کو درست نہیں ہونے دیتا ہے اور اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کر دیتا ہے چاہے مجرمین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے پھر بھی موسا پر ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم کی ایک نسل اور وہ بھی فرعون اور اس کی جماعت کے خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ کسی آزمائش میں نہ مبتلا کر دے کہ فرعون بہت اونچا ہے اور وہ اسراف اور زیادتی کرنے والا بھی ہے اور موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم واقع اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر واقع اس کے اطاعت گزار بندے ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے خدا پر بھروسہ کیا ہے خدایا ہمیں ظالموں کے فتنوں اور آزمائشوں کا مرکز نہ قرار دینا اور اپنی رحمت کے ذریعے کافی قوم کے شر سے محفوظ رکھنا اور ہم نے موسا اور ان کے بھائی کی طرف وہی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو اور مومنین کو بشارت دے دو اور موسا نے کہا کہ پروردگار تو نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو زندگانی دنیا میں اموال عطا کیے ہیں خدایا یہ تیرے راستے سے بہکائیں گے خدایا ان کے اموال کو برباد کر دے ان کے دلوں پر سختی نازل فرما یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لیں پروردگار نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی تو اب اپنے راستے پر قائم رہنا اور جاہلوں کے راستے کا اتباع نہ کرنا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو پھر اون اور اس کے لشکر نے ازراہ ظلم و تعدی ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب غرقابی نے اسے پکڑ لیا تو اس نے آواز دی کہ میں اس خدا وادہ شریک پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اتاد گزاروں میں ہوں تو آواز آئی کہ اب جب کہ پہلے نافرمانی کر چکا ہے اور تیرا شمار مفسدوں میں ہو چکا ہے خیر آج ہم تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین منزل عطا کی ہے اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے تو ان لوگوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس تو ریت آ گئی تو اب خدا ان کے درمیان روز قیامت ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا اب اگر تم کو اس میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو اس کے پہلے کتاب تو ریت و انجیل پڑھتے رہے ہیں یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے تو اب تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جنہوں نے آیات الہیہ کی تکزیب کی ہے کہ اس طرح خسارہ والوں میں شمار ہو جاؤ گے بے شک جن لوگوں پر کل میں عذاب الہی ثابت ہو چکا ہے وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے ان کے پاس تمام نشانیاں کیوں نہ آ جائیں جب تک اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے بس کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچائے علاوہ قوم یونس کے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے زندگانی دنیا میں رسوائی کا عذاب دفع کر دیا اور انہیں ایک مدت تک چین سے رہنے دیا اور اگر خدا چاہتا تو روئے زمین پر رہنے والے سب ایمان لے آتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ و وسلم لوگوں پر جبر کریں گے کہ سب مومن بن جائیں اور کسی نفس کے امکان میں نہیں ہے کہ بغیر اجازت و توفیق پروردگار کے ایمان لے آئے اور وہ ان لوگوں پر خباست کو لازم قرار دے دیتا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ذرا آسمان و زمین میں غور فکر کرو اور یاد رکھیے کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے حق میں نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں اب کیا یہ لوگ انہی برے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے والوں پر گزر چکے ہیں تو کہہ دیجئے کہ پھر انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں اس کے بعد ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں اور یہ ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم صاحبان ایمان کو نجات دلائیں پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو میرے دین میں شک ہے تو میں ان کی پرستش نہیں کر سکتا جنہیں تم لوگ خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو میں تو صرف اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تم سب کو موت دینے والا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صاحبان ایمان میں شامل رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ و وسلم اپنا رخ بالکل دین کی طرف رکھیں باطل سے الگ رہیں اور ہرگز مشرقین کی جماعت میں شمار نہ ہوں اور خدا کے علاوہ کسی ایسے کو آواز نہ دیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان ورنہ ایسا کریں گے تو آپ کا شمار بھی ظالمین میں ہو جائے گا اور اگر خدا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے اور اگر وہ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کا کوئی روکنے والا نہیں ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں بھلائی عطا کرتا ہے وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ و وسلم صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کی طرف وہی کی جاتی ہے اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے